حضرت قطورہ علیہ السلام زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا علیہ السلام جب تک زندہ رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی وجہ سے کسی دوسری عورت سے اپنا عقد نہیں کیا لیکن ان کی وفات کی تھوڑی مدت بعد ایک اور عورت کو آپ اپنی نکاح میں لائے جس کا نام قطورہ یا قاتورہ تھا قطورہ کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھ لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام بترتیب یہ ہیں زمران یقان مدائن ریان سوخ جیسا کہ تورات کتابت پیدائش کے باب پچیس سے ثابت ہوتا ہے تورات میں یہی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب جائیداد حضرت اسحاق علیہ السلام کو دے دی اور دوسری ازواج کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی تھی اس کو کچھ انعام دے کر اپنی زندگی میں یورپ کی سرزمین کی جانب بھیج دیا تاکہ وہیں سکونت اختیار کریں اور وہیں ان کی نسل پھیلے لیکن قطورہ کے علاوہ کسی اور حرم کا نام تورات میں مذکور نہیں ہے گویا ضرور پایا جاتا ہے کہ قطورہ کے علاوہ اور ازواج بھی آپ کی تھیں قطورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفات کے بعد زندہ تھی مگر یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ کب تک حیات رہی اور کہاں کیوں کر اور ان کا انتقال ہوا مورخ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ قطورہ سرزمین کنان کی رہنے والی تھی اور اس کے باپ کا نام یختن تھا باوالا ابن خلدون امام ابن کثیر رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سب سے پہلے حضرت حاجرہ قبطیہ مصریہ علیہ السلام کے بطن پاک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے پھر آپ کی چچزاد بیوی حضرت علیہ السلام سے ان کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر آپ نے حضرت قطورہ بنت یختن کنایا سے شادی فرمائی اور ان کے بطن سے آپ کے چھ بچے مدین زمران سرخ بخشان نقش چھٹے کا نام معلوم نہیں پیدا ہوئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حجون بنتے امین سے شادی فرمائی جن سے آپ کے پانچ بچے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں کسان سورج امیم لطان اور نافذ بہوالا قصص الانبیاء اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آمین ثم آمین